کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہے امیروں کے لیے ہے غریبوں کے لیے ہے طاقتوروں کے لیے ہے کمزوروں کے لیے ہے ہر ایک ایمان والے کے لیے یہ حکم ہے کہ بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو ہمارا جو یہ جسم ہے جو ہاتھ پیر چل رہے ہیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں یہ کب تک کام کرتا ہے جب تک ہم اس کی غذا اسے پہنچاتے رہیں کھاتے پیتے رہیں تو بدن چلتا رہے اور اگر ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا بھوک ہڑتال کر دی تو زیادہ دن یہ بدن باقی نہیں رہے گا آنکھیں جو ہیں بے نور ہو جائیں گی کان سننا چھوڑ دیں گے ایک مرحلہ آئے گا کہ ہاتھ اٹھے گا بھی نہیں پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے گا کیونکہ اسے غذا نہیں ملی بدن کو زندہ رکھنے کے لیے غذا لازم ہے اسی لیے ہم صبح شام کھاتے پیتے رہتے ہیں تاکہ بدن طاقتور رہے تو بدن کو زندہ رکھنے کے لیے دنیا کی چیزوں کا استعمال حسب ضرورت لازم ہے مگر ہمارے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بدن کا نام انسان نہیں ہے بلکہ یہ بدن تو سواری ہے انسان کی انسان تو اس روح کا نام ہے جو اس بدن میں اللہ نے سرایت کر رکھی ہے حضرت فرماتے تھے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو بدن تو جوں کا توں رہتا ہے ہاتھ پیر بھی موجود ہیں سر بھی موجود ہے پورا بدن موجود ہے کوئی مرنے سے کوئی بدن ختم نہیں ہو جاتا ہے مگر کیا کہتے ہیں لوگ مانوش چلا گیا انسان چلا گیا کیا چلا گیا بدن تو سارا موجود ہے چلا کیا گیا اس میں جو روح تھی وہ چلی گئی اس سے کیا پتا چلا کہ بدن آدمی نہیں ہے بدن میں جو جان ہے وہ اصل میں آدمی ہے جو روح ہے وہ اصل میں انسان ہے یہ بدن تو دنیا میں ملا اور دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے اور روح عالم اروا سے آئی تھی اور عالم آخرت کی طرف جائے گی تو بدن کو زندہ رکھنے کے لیے دنیا کی غذا لازم ہے اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر لازم ہے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے اگر یہ انسان اپنے بدن کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ انسان زندہ انسان ہے اور اگر یہ اللہ کو بھول جائے تو یہ چلتا پھرتا انسان بھی دراصل مردہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اس کی غذا نہیں مل رہی ہے تو روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں خط حکم دے رہے ہیں اذکر اللہ ذکرن ذکراً کثیرہ بہت بہت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہاری روح زندہ رہے طاقتور رہے اس کے اندر خیر کے کام کرنے کی اسپرٹ پیدا ہوتی رہے اندر سے دل چاہتا رہے کہ ہم خیر کا کام کریں یہ طاقت ملتی ہے ذکر سے اور فرمایا وسب بے ہو بک اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو یعنی یہ تصور کرو کہ اللہ تعالی ہر عیب سے منزہ ہیں اور ہر خوبی سے متصف ہیں صبح شام کی قید اس لیے نہیں ہے کہ صرف صبح کر لو شام کر لو بلکہ پے در پہ کرتے رہو اس کے لیے یہ تعبیر اختیار ہوئی ہے وہ سب بکرتن و اصیلا اور خاص طور پر یہ صبح کا وقت فجر کے بعد کا سورج نکلنے تک اور شام کو سورج ڈوبنے کے وقت کا جو وقت ہے یہ ذکر اذکار اور تسبیحات اور اللہ کی یاد کا خاص وقت ہے ان اوقات کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں صبح شام تسبیحات پڑھنی چاہیے ہمارے مشائق فرماتے ہیں کہ چھ تسبیح صبح پڑھیں چھ شام پڑھیں سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمد للہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ اللہ اکبر اور سو مرتبہ دروش شریف اور سو مرتبہ استغفار اگر ہم یہ پابندی کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر ایک بشاشت پیدا ہو رہی ہے اور خیر کے کام پر استقامت نصیب ہو رہی ہے اس ذکر کی طاقت آپ محسوس کریں گے اور اجر و ثواب تو ہے ہی اپنی جگہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کی خدمت میں فقرائے مہاجرین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو پیچھے رہ گئے اور ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے جنت میں انہوں نے اعلیٰ درجات بک کرا لیے اور ہم تو کمزور ہیں غریب ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہم کیا کریں ہم چاہ کے بھی ان کا ساتھ پکڑ نہیں سکتے حضور اکرم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جو مالدار ہیں ہم فلاں کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں مگر وہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو ہم تو پیچھے ہی رہ جائیں گے تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ایسا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو تو تم بھی انہی کے پاس پہنچ جاؤ گے خوش ہوئے کہ جی یہ تو بہت معاملہ آسان ہو گیا کتنی دیر لگتی ہے اس میں تینتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ پڑھنے میں بس نماز کے بعد سب لگ گئے تسبیحات پڑھنے پر لیکن اس زمانے کے جو مالدار تھے وہ بھی بہت خیر کی طرف رغبت رکھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ پوری لائن لگی ہوئی ہے یہ تو کیا پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں انہیں کیا چیز ہاتھ آ گئی کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا پڑھ رہے ہو تو لوگوں نے بتایا کہ جی حضور نے بتایا یہ یہ پڑھو کہ اچھا وہ بھی لگ گئے اب فقرا بھی اور مالدار بھی سبھی پڑھ رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی تربیت سے اور صحبت سے کیا امیر کیا غریب ہر ایک میں دین کا شوق پیدا ہو گیا کہ ہم آخرت میں اجر کیسے حاصل کریں ہر ایک جذبہ رکھتا تھا کوئی سستی تھی نہیں یہاں تو آدمی سالوں محنت کرے تو بھی وہ بات دل میں پیدا نہیں ہو سکتی جو پیغمبر اسلام کی ایک زیارت سے اللہ تعالی پیدا کر دیتے ایسی طاقت اللہ نے دی تھی روحانی طاقت اب پھر آئے فقرا حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جی وہ تو مالدار بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا اور وہ بھی لگ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ذالی کا فضل اللہ ہوتی شاہ اب زیادہ اس میں نہ پڑو تم بھی کرتے رہو وہ بھی کرتے رہے تو یہ بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے جو آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے الحمد پڑھتا ہے تو مسلم شریف میں روایت ہے کہ الحمد للہ المیزان ایک مرتبہ الحمد پڑھو تو نیکیوں کا ترازو بھر جائے گا اسی سے کتنا ثواب ملتا ہے اور فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ تم ما بین السماء والارض سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے تو آسمان و زمین کا جو خلا ہے یہ بھر جائے گا اتنا عجر ہے تو ہم ایسی مفت کی لوٹ سے بھی محروم رہے ہیں تو یہ تو بڑی محرومی کی بات اللہ تعالی دینے والے ہیں بندہ مانگنے والا ہونا چاہیے اس کے ہاتھ دینے میں کمی نہیں ہے تو ہم سب اس کا اہتمام اور التظام کریں کہ جو ہمارے خالی اوقات ہیں وہ اللہ کے ذکر میں لگیں تسبیح و تحمید میں لگیں اور یہ جو نمازوں کے بعد والی تسبیح ہے اس کو کہتے ہیں تسبیح ہے فقرا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فجر اور اثر میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں جس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے تو امام صاحب بھی دعا سے پہلے انتظار کرتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں مگر یہ پانچوں نمازوں میں پڑھنی چاہیے سنتوں کے بعد اپنی دعا سے پہلے اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں اپنے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی اس کا عادی بنائیں تاکہ ہماری زبان اللہ کی تصویر و تحمید میں تربتر رہے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس ذکر کی برکت سے ہمیں جسمانی طاقت بھی ملے گی روحانی طاقت بھی ملے گی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی ایک حدیث میں پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ پیچھا ہی کرتا رہے پیچھا ہی کرتا رہے کوئی بچنے کی جگہ نہ ملے اچانک اسے ایک عمارت نظر آئے اور یہ اس عمارت میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے فرمایا کہ یہ ذکر وہ عمارت ہے اس کے اندر جو آ جائے گا انشاءاللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے گا اور اطاعت کی توفیق سے بہرور ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور ہر قسم کے نفسانی اور شیطانی اثرات سے ہمیں پاک اور صاف فرمائیں وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه